و من تداب وصن ب سنت ہیل دن وباد معذمکرم وحترم ناظورین مشاہدین و مشاہدات اس سے پہلے بڑے گناہوں کی علامات آپ کے سامنے بیان کی جاتی رہی ہیں گیارہ علامتیں ہم نے آپ سے کے سامنے بیان کی ہیں آج ایک اور علامت انشاءاللہ اللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اور وہ علامت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے اندر یا سنت صحیحہ میں جس گناہ کی وجہ سے دل پر مہر لگانے کا ذکر ہو وہ بڑا گناہ مانا جاتا ہے یعنی جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے اس کے کرنے والوں پر تو ایسا کر گناہ بڑا گناہ مانا جاتا ہے پرانے مجید کے اندر بہت سارے ایسے گناہ بتائے گئے ہیں یا ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جیسے کفار و منافقین ہیں کفار و منافقین ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی یعنی وہ حق بات سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے قبول نہیں کرتے صرف کان سے سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی تکزیب کرنے والے جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے ہیں ان کے دلوں پر بھی مہر لگانے کا ذکر اللہ نے پرانے کریم کے اندر کیا ہے ایسے دین سے مرتد ہو جانے والے جو دین سے مرتد ہو جائے دین اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت جسے مل جائے پھر اس نعمت اور دولت کو کھو دے مرتد ہو جائے کفر کے اور شرک کے راستے کو اختیار کر لے تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اس طریقے سے نفسانی خواہشات کی تباہ کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پشے پش ڈالنے والے اپنے نفس کو معبود بنانے والے نفس ان کا جو کہتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی مہر لگانے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے در کیا ہے غرور اور گھمنڈ کرنے والے تکبر کرنے والے غرور میں آ کر کے حق کا انکار کر دینے والے اور اللہ کی مخلوقات پر تکبر کرنے والے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ایسے ہی آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے یعنی ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے آخرت ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا کو ترجیح دیتے آخرت پر ان کی ساری محنت دنیا کے لیے ہوتی آخرت کے لیے نہیں ہوتی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا تو کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کی مختلف آیتوں میں ان کے دلوں پر مہر لگانے کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے احادیث کے اندر بھی کچھ گناہوں کے کرنے پر مہر لگانے کا ذکر ہے انہی میں سے تین مرتبہ یا تین بار لگاتار بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دینے والے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے کہ اللہ ہر غلامی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے آئیے حدیث پڑھتے ہیں انب الجاد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک منتر کلجمۃتہ بها تبع الله على قلبه رواه ابو داؤد ترمذی و نس و ماجہ و صحیح البانی فی ابن ماجہ و صحیح الجامع ابو الجاد الدمرِ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس نے تین بار جمعہ چھوڑ دیا تہاں انہوں نے بیا سستی کرتے ہوئے تب اللہ علیہ قلب ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تین جمعہ چھوڑنا یہ دل پر مہر لگانے کا سبب ہوتا ہے اس طریقے سے میرے باس عنہ ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم فرمایا منتر کا صلاح جمعہ ان متوالیات فق نبد اسلام و رعادی جس نے تین جمعہ لگاتار چھوڑ دیا اس نے اسلام کو اپنے پشے پش پیچھے ڈال دیا تین مرتبہ لگاتار جس نے جمعہ کو چھوڑ دیا تین بار تو گویا کہ اس نے اسلام کو اپنے پیچھے ڈال دیا یعنی اسلام کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی ایسا شخص اگر کوئی کرتا ہے یہ ترغیب اور ترغیب کی روایت ہے وہاں منظری نے اس کی صنعت کو حسن قرار دیا لیکن یہاں پر دو چیزیں مراد ہیں پہلی چیز یہ کہ بلا عذر ہو اگر کسی آدمی کے پاس عذر ہے اور اس عذر کی بنا پر جمعہ کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس کے لیے یہ عید نہیں ہے جیسے کوئی مسافر رہتا مان لیجئے اور سفر میں جمعہ آ جاتا ہے کئی جمعہ آ گئے سفر میں تو ظاہر بات ہے الشریعت ہی نے مسافر پر جمعہ کو واجب نہیں قرار دیا ہے لہذا ایسا آدمی کیسے گنہ گار ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر کیسے مہر لگائے گا اسی طریقے سے آپ دیکھیے بھی لاک ڈاؤن تھا مسجدیں بند کر دی گئی تھیں کرونا کی وجہ سے تو ایسی صورت میں لوگ گھروں میں جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھتے تھے کئی مہینے لوگوں نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی تو یہ عذر ہے عذر کی بنا پر اگر کوئی چیز کی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا تو یہ بات ذہن میں رہے کیونکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس طرح کے سوالات آئے بار بار اور اس کی وضاحت کی گئی جب یہ ہوا کئی جمعہ گزر گیا تو لوگوں نے اس طرح کی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے اور ہم نے تو کئی جمعہ نہیں پڑھا جا کر کے مسجدوں کے اندر لہٰذا مسجدیں کھولنی چاہیے بہرحال یہ جو اس وقت جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر عذر ہے اور وہ عذر شرعی ہے اللہ کے یہاں وہ عذر مقبول ہے تو اس صورت میں اگر کوئی آدمی دو تین نہیں بلکہ کئی لگاتار جمعے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی اس سے مستثنا ہے ایسے آدمی کے لیے وعید نہیں ہے کیونکہ ادھر ہے اس کے پاس حاکم وقت کی طرف سے بند کر دیا گیا اس بیماری کی وجہ سے کہ لوگ اکٹھا ہوں گے بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے بیماری پھیل سکتی ہے موت کی طرف اپنے آپ کو ڈھکلنے والی بات تھی اس لیے شریعت نے یعنی یعنی جب حاکم وقت کی طرف سے منع کر دیا گیا تو حاکم وقت کی بات ماننا ضروری ہے اور وہ سب کی فلاح کے لیے اور سب کی جان کے حفاظت کے لیے اس طرح کا فیصلہ کیا گیا تو بہرحال اگر ادر ہو تو ادر ہونے کی جیسے یہ وعید اس کے لیے نہیں ہوتی اور خود حدیث کے اندر بیان کر کیا گیا کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں من ترک الجمعہ آتا صلاح من غیر ضرورہ تب اللہ علیہ قلبی بغیر ضرورت کے بغیر عذر کے اگر کوئی تین جمعہ چھوڑ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگاتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے یہ اور امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عذر کی بنا پر اگر کوئی جمعہ نہ پڑھے تین لگاتار یا اس سے زیادہ تو ایسے آدمی کے اوپر کوئی یعنی یعنی کوئی وعید نہیں ہے آپ دیکھیں مسافر ہیں اس طریقے سے آپ دیکھیں عورتیں ہیں عورتوں پر جمعہ نہیں فرض ہے عورتیں جمعہ کے بدلائے بدلے دوہر پڑھیں گی تو کیا ان کے دلوں پر بہر لگا دیا جاتا ہے جبکہ عورتیں جمعہ نہیں پڑھتی ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے تو اگر عذر ہے شریعت کی نظر میں عذر قابل قبول ہے تو اسی صورت میں مہر نہیں لگایا جاتا اگرچہ تین یا اس سے زیادہ مرتبہ انسان لگاتار چھوڑ دے اور دوسری بات یہ کہ لگاتار اگر کوئی آدمی سال بھر میں تین جمعہ چھوڑ دیتا ہے یا اس طریقے سے کئی مہینے میں تین جمعہ لگا چھوڑ دیتا ہے لگاتار نہیں اس مہینے میں ایک جمعہ پھر دو جمعہ کے بعد پھر ایک جمعہ چھوڑ دیا تو یہ بھی حدیث ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ لگاتار کی بھی قید لگائے گی حدیثوں کے اندر اور ایک حدیث دوسرے حدیث کی تشریح کرتی ہے دوسرے حدیث کی معنی کی وضاحت کرتی ہے لہذا دوسری حدیثوں میں جہاں پر یہ قید لگائی گئی یہ شرط لگائی گئی وہ شرط معتبر مانی جائے گی یعنی تین مرتبہ لگاتار ہو جیسے کہ بہار عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمن ان متبالیات من غیر انتبا اللہ علیہ قلبی اب دیکھیے یہاں پر دونوں عذر بیان کر دیے گئے ایک تو یہ کہ جس نے تین جمعہ لگاتار بغیر عذر کے چھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا یعنی اگر لگاتار نہیں چھوڑتا یا عذر کے ساتھ چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے دل پر مہر نہیں لگتی اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے من ترک الجمعہ منترک مرات متوالیات من غیر ضرورت اللہ قلبی جو تین مرتبہ لگاتار بغیر کسی عذر اور ضرورت کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے یہ مصرت تارسی کی حدیث ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا اس کو ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا چھوڑنا بلا عذر کے لگاتار تین مرتبہ بڑا گناہ ہے یہ اس سے جمعہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جمعہ کس قدر شریعت کے اندر اہم عبادت ہے اور ایک بندے مومن کو کس طریقے سے جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے جمعہ کی بڑی فضلت حدیثوں کے درمیان کی گئی ہفتہ وار عید ہے انسان اس کا اہتمام کرتا ہے غسل کرتا ہے اور عید گا کر کے دو رکعت یعنی وہ خطبہ سنتا ہے نصیحت کی جاتی ہے دو رکعت نماز امام کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر چار رکعت سنت انسان وہاں پڑھتا ہے اور جمعہ سے پہلے دو رکعت تیت المسجد ہے اور اگر آدمی کے پاس وقت ہے تو اسے زیادہ پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے چار اکات سنت پڑھنا ضروری ہے اسی لیے اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے وہ لوگ آتے ہیں تو بھی چار اکات پڑھتے ہیں اس کے بعد بیٹھتے ہیں حالانکہ یہ کہنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس لیے کہ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے صرف دو رکعت ہے اگر آدمی پہلے آ جاتا ہے تو جتنا اس کو اللہ نے مقدر کیا پڑھے کوئی حرض کی بات نہیں جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے لیکن اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے اور خطبے کے بعد یا خطبے کے دوران کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے لیے صرف دو رکعت سنت پڑھنے کی اجازت دی گئی اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی گئی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے فلاح اجلی ستہ ارکا رکاتین جب تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعت کے علاوہ نہ پڑھے فلاح اشلی اللہ رکاتین دو ہی رکعت پڑھے تو جمعہ کے دن اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے اس وقت انسان اگر مسجد کے اندر آتا ہے تو صرف اس کے لیے دو رکعت پڑھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ پڑھنا غلط ہے ہمارے نبی کی معاشیت نبی نے اسے منع فرمایا اور جمعہ سے پہلے خطبے سے پہلے سنت کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے انسان دو تو پڑھنا ہے اس کو دو پڑھنے کے بعد انسان کو اختیار اگر وقت ہے اس کے پاس تو چار پڑھے چھ پڑھے آٹھ پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے یا قرآن کی تلاوت کرے درو شریف پڑھے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے لیکن اسے یہ سمجھنا کہ چار ہی رکعت ہے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے یہ ایسی کوئی حدیث نہیں آتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز کا چھوڑنا لگاتار بغیر کسی عذر کے تین بار یہ بڑا جرم ہے ایسے لوگوں پر اللہ ابراہین دل پر مہر لگا دیتا ہے اس طریقے سے عبداللہ بن عمر اور ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ دونوں فرماتے ہیں کہ انّا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی آواد بری ان دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر کی سیڑھیوں پر فرما رہے تھے یعنی کس قدر وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ ممبر پر یہ بات ہم نے سنی لین تعین اقوام اقوام انودیم الجماعت اختمن اللہ علیہ تم علیہ کی اقوام لوگ رک جائیں جمعہ چھوڑنے سے یا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا چھوڑنا یہ خطرناک جرم ہے اور سنگین جرم ہے یہ جمعہ کو انسان نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر تین مرتبہ چھوڑ دیتا ہے یا اس طریقے سے لگاتار بغیر عذر کے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے ایک بار کا چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے تین بار کا چھوڑنا اور بڑا گناہ اس سے مزید اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے تو یہ جرم پر جرم ہے یہ کیا ہے جرم پر جرم ہے کہ بغیر انسان بغیر عذر کے انسان جمعہ کی نماز چھوڑ دے اگر ایک جمعہ بھی چھوڑتا ہے تو بھی بڑا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یہ بھی بڑا گناہ لیکن اگر وہ تین چھوڑ دیتا تو اور بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے لیکن مہر لگانے کے لیے میں بتایا کہ دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ لگاتار ہو اور بغیر عذر کے ہو دل پر مہر لگانے کے مقصد کفر نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا نا اللہ نہیں کیونکہ یہ عمل ہے اسے بہت زیادہ زیادہ انسان عملی کفر کہہ سکتا ہے اور عمل کفر کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا اللہ کی وہ عمل خود شرک اور کفر کا ہو جیسے غیر اللہ کا سجدہ کرنا یا اس طریقے سے یعنی یعنی عمل ہے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو یہ کیا ہے یہ یہ شرک ہے اور حرام و ناجائز ہے لیکن عمل کوئی ہے اور انسان اس کو نہیں کرتا تو وہ کفری کفر عملی ہے وہ اور عمل کا کفر کہا گیا اور یہ چھوٹا کفر ہوتا ہے اور اس کے کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے تو مہر لگانے کا مطلب دل پر مہر لگانے کا مطلب کفر نہیں ہے کو کافر ہو گئے اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہرگز نہیں بلکہ وعید ہے سخت وعید کہ لوگوں کو اسے ڈرنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے جمعہ کی پابندی کرنی چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے یہ اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ یعنی گویا کہ وہ کافر ہو گیا اور اسلام کے دائرے سے نکل گیا یہ وعید ہے جو اللہ رب العامین نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العامین ہمیں دین پر قائم رکھے عامر رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد ولہ علیہ وصحب اجمین و جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ